روش اختیار کرنی ہے وہ دنیا سے یکسر جدا ہے اور مختلف ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے اختیارات دیے ہیں بہت سی راہیں ہیں جن پر دنیاوی مقاصد کے تحت چلا جا سکتا ہے لیکن آخرت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے نبی اسلام کا فرمان ہے دنیا نظراۃ الآخرہ کہ دنیا در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو چیز کاشت کریں گے وہ آخرت میں کاٹ لیں گے جو فصل یہاں بوئیں گے اس کا محصول آخرت میں حاصل ہو جائے گا چاہے وہ کھیتی اچھی ہو یا بری ہو دنیا ایک دارالعمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے یہاں عمل ہے اور وہاں عمل کی جزا ہے یہاں جد و جہد ہے اور وہاں اس کا حساب ہے اس کا بدلہ ہے یہاں بہت سے راستے میسر ہیں دنیاوی امور کو نمٹانے کے لیے لیکن وہاں ایک ہی راستہ ہے اور کسی قسم کا اختیار انسانوں کو حاصل نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے آخرت کے اس معاملے کو تجارت سے بھی تعمیر فرمایا ہے یا ایو اللہ دین امن حل عدالم تجارت اے ایمان والوں تمہیں ایک تجارت بتاؤں تم جی کو من عذاب علیم جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گی تو اس معاملے کو اللہ رب العزت نے تجارت بھی قرار دیا ہے لیکن یہ تجارت اور اس کا دائرۂ کار دنیا کی تجارت سے مختلف ہے دنیا کی تجارت میں آپ کے پاس اختیارات ہیں کئی راستے ہیں جس طرح کا چاہے آپ کاروبار کر لیں اپنے سرمایہ کے حجم کے مطابق آپ اپنا کاروبار مرتب کر سکتے ہیں سرمایہ کم ہو تو کاروبار چھوٹا ہوگا زیادہ ہو تو بڑا ہوگا کسی کو اپنا ساتھی یا پارٹنر بنا سکتے ہیں یہاں بے شمار رہیں لیکن آخرت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے وہاں اختیارات نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں آپ کو اس تعلق سے مہلت دی جائے گی کہ اپنے سرمایہ کے حجم کو دیکھ لو یا یہاں وہ پارٹنر لے آؤ بمام مام کو اللہ وسلم ہو ربو ہو بھلائی صفئی نہ ہو بہ نہ ہوں ترجمان وہاں تو اللہ تعالی نے اس طرح حساب لینا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ کوئی ترجمان بھی نہیں لے کر جا سکے گا براہ راست باتیں ہوں گی براہ راست باز پرس ہوگی اور سارے معاملے سارے مراحل تن تنہا گزارنے پڑیں گے ہر مرحلے سے اکیلے ہی گزرنا ہوگا یہاں کے کاروبار میں بہت سے مددگار مل سکتے ہیں مشورہ دینے والے مل سکتے ہیں بہت سے خیر خواہ مل سکتے ہیں وہاں ایسا کوئی خیر خواہی کا عمل نہیں ہوگا حمیم اور حمیمہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دیکھے گا ضرور لیکن اس کا حال تک نہیں پوچھ سکے گا اس کی مدد تو بہت دور کی بات ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھے گی کہ بیٹا کیا حال ہے کیسے گزر رہی ہے لکل یوم انشان یونی ہر شخص کو اپنے نفس کی فکر ہوگی ایک مرحلہ آئے گا بطقہ بہم الاسباب دنیا کے علائق اور دنیا کے اسباب ٹوٹ جائیں گے دنیا کی جو بڑی گہری دوستیاں تھیں ختم ہو جائیں گی اور یہ سارے مراحل تنہا اور اکیلے گزارنے ہوں گے اختیارات ختم ہو چکے ہوں گے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں صرف دو ہی ٹھکانے ہیں فریق الفی جنت و فریق الفی سعید جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے کوئی تیسرا ٹھکانا کوئی تیسری منزل کوئی تیسرا اختیار بالکل مفقود ہے جنت میں کس نے جانا ہے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم جو نیک لوگ ہوں گے جن کا سرمایہ نیک اعمال پر مشتمل ہوگا وہ جنت میں جائیں گے وہ ان الفجار رفیع رحیم اور جو بد کردار ہوں گے برے عمل کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے بس یہ عالم آخرت انہی دو چیزوں پر قائم ہے انسان مرنے کے بعد جس قبر میں جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ القبر تم ریاض اور حفرت حفر کہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے اور یا جہنم کا گڑا ہے اب جو بھی ہے انسان کو برداشت کرنا ہے اب کوئی اختیار نہیں کہ فلاں انسان دنیا میں اس حیثیت کا مالک تھا اور اس کی قبر کے تعلق سے اسے کوئی اختیار ہو نہیں اب تو اعمال کے مطابق اس سے برتاؤ ہوگا آزادیاں سرد ہو چکی ہیں اختیارات باطل ہو چکے ہیں ایک شخص نے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کر لیا اور پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا بچوں نے کہا کہ بہت اچھا ہماری کفالت کی ہم نے پالا کھلایا پلایا ہماری ایک ایک سہولت کا اختیار کا خیال رکھا بہت اچھے بات تھے مشفقانہ برتاؤ تھا اس نے کہا کہ ساری عمر تمہارا میں نے خیال رکھا ہے آج تم میرا خیال کرو یہ سفر آخر شروع ہو رہا ہے بس وہ خیال یہ کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اس کی رات بن جائے اور پھر اس کو محفوظ کر لینا اور انتظار کرنا ایک ایسے دن کا جس تیز آندھی چل رہی ہو اور سمندر اس تیز آندھی کی رحم و کرم پر تو اس دن کچھ خاک ہواؤں بس سپرد کر دینا اور کچھ سمندر کی لہروں میں بہا دینا اس لیے کہ مجھے اپنے آغاز دکھائی دے رہے ہیں اگر میں اللہ کی پکڑ میں آ مجھے مار پڑنی ہے مجھے بچا لو تو یہ ایک بندے کا اپنا اختیار استعمال کرنا کہ شاید اس طریقے سے بچ جاؤ یہ وسیعت کر کے مر گیا اور بیٹوں نے وسیعت نافذ کر دی اللہ رب ہر چیز پر قادر ہے وہ تو کن کہہ کر ہر کام کر لیتا ہے اس نے ان لہروں کو ان ہواؤں آندھیوں کو اور جہاں جہاں اس کی خاک کا ذرہ تھا سب کو حکم دیا وہ جمع ہو گئی اور یہ انسان سامنے کھڑا ہے اللہ باب نے پوچھا ماں ہمارا کا اعلان آسنا تھا تم نے یہ وسیعت کیوں کی تمہیں اس وسیعت پر کس چیز نے ابھارا اس نے خش یا تو یا اللہ تیرے خوف نے یہ جو عالم آخرت ہے مرنے کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہونا تجھے حساب و کتاب دینا اس کا متحمل کون ہو سکتا ہے تیرے خوف کی بنا پر یہ وسیعت میں نے العزت نے اس شخص کو اس کے خوف کا صلہ دیا گو طریقہ کار غلط ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جانتا ہے اللہ نے معاف کر دی اور اس کی راحت کا فرمان جاری کر دیا تو یہاں کسی کو کوئی آزادی نہیں کوئی اختیار نہیں نہ ہی کوئی شخص مرنے کے بعد قبر سے بچ سکتا ہے کچھ لوگ زمین میں کھدے ہوئے کڑے کو قبر سمجھتے ہیں یہ قبر نہیں قبر ہر وہ چیز ہے ہر وہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد چاہے گا کوئی دفن ہوتا ہے کوئی جل کے راک ہو جاتا ہے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کسی کو کوئی جانور کھا جاتا ہے مرنے کے بعد ایک انسان جہاں بھی ہے وہ اس کی خبر اور وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں اللہ کی گرفت میں تمہیں آزادی دے رکھی تھی اپنی ان ٹانگوں سے جہاں چاہو چل کر جاؤ اپنے ان ہاتھوں سے جو چاہو پکڑو اپنی زبان سے جو چاہو بولو لیکن ایک وقت آئے گا ان تمام تصرفات کا حساب لوگ پھر آزادیاں سب ہو جائیں گی اندر ٹھکانے ہوں گے ایک جنت اور ایک جہنم نہ اس سے نیچے کوئی اختیار ہے نہ اس سے اوپر کوئی نہ اس کے درمیان کوئی اب جیسا امن لے کر آؤ گے جیسا سرمایہ لے کر آؤ گے ویسا ٹھکانہ نصیب ہو جائے گا تو جو بندہ ان دونوں جہانوں کی سرد کو سمجھ لیتا ہے یا اللہ یہاں جنت کے ٹھکانے کو پانے کے لیے تیرا کیا امر ہے کون سا راستہ ہے جس پہ چلنا ہے پھر اسی راستے کو اختیار کرتا ہے یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت کا بتاؤ جو تمہیں بات یاد رکھو کہ بڑی کٹھن گھاٹیاں ہیں یہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے یہ آسان نہیں یہ بھی ایک فرق ہے دنیا میں تم سفر کرتے ہو جوں جوں چلتے ہو منزل قریب آتی ہے پر منزل کے قرب کا تصور کر کے تمہاری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں لیکن جو آخر کا سفر ہے یہ ختم نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بعد والی گھاٹی پہلی گھاٹی سے سخت ہو نبی علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھیانک سے بھیانک عذاب ہے وہ سارے جمع ہو جائیں تو اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انسان کو سکرات الموت میں حاصل ہوتی تبھی تو عبداللہ بن بن عاص نے اپنے باپ سے پوچھا بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ آپ کا لگتا ہے آخری سفر شروع ہو چکا ہے آپ کے کیا احساسات ہیں کیا محسوس کر رہے آپ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ باتیں کر یہ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی موت کی کیفیت کیا ہے موت کی حالت کیا ہے یہ بتاتے کیوں نہیں عبداللہ نے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے سب کیا احساسات ہیں فرمایا کہ وہ نہیں ہے الموت کو شبد میں نہیں بیٹا یہ موت کا وقت جو بیتتی ہے اس کے لیے کوئی الفاظ ہے ہی نہیں لیکن میں اس معاملے کو تمہارے قریب کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان فوقا رہنا تھی کہ اور پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیا گیا وہ کہ ان نفرتھی جو بڑا اب یہ سانس جو آ رہا ہے لگتا ہے یہ سوئی کے ناکے سے آ رہا ہے جو کچھ سانسیں لے رہا ہوں اور سانسیں کھینچ رہا ہوں لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانسیں لے رہا ہوں باقی اصلیت کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو مراحل ہے یہ اس سے سخت ہوگا اور انسان جوں جوں آگے بڑھے گا تو جو مراحل سختر ہوتے جائیں گے اس آخر کے سفر کو دنیا کی کسی بھی چیز پر قیاس نہ کرو وہاں کوئی اختیار نہیں دو گھر بنے ہوئے ہیں کوئی ایک ٹھکانا ہے بس جو اللہ نے عطا فرمانا ہے یہاں کے ٹھکانے عارضی ہیں وہاں کے ٹھکانے ہمیشہ کی بس سوچنا یہ ہے کہ یا اللہ وہ تجارت کیا ہے حلد والا تجارت ان تجیب علی تمہیں ایک تجارت سے آگاہ کروں جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا تجارت بچا لے گی اس کو تجارت کا سوچو اور وہ کاروبار اللہ کے ساتھ کر لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے ہم بڑے مانوس یہ دنیا میں کاروبار تجارت نفع یہ بڑے پرکشش الفاظ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں کاروبار کرتے ہو جو کاروبار اللہ کے ساتھ کرو گے وہ تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا کر ابدی راحتیں اور جنت کی وراثتیں عطا کر دے گا بہشت کی وراثتیں اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہوں گی اللہ کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا جنت کی نعمتیں ہوں گی بس اس کاروبار کی نوعیت کو سمجھ لو لفظ تو کاروبار کا ہے لیکن یہ دنیا کا کاروبار نہیں جہاں تمہیں اختیار جہاں اپنا کاروبار تم اپنے سرمایہ کے تعلق سے سیٹ کر سکتے ہو کم ہو کاروبار وہ ہے یہ تجارت وہ ہے جس کا تعلق عالم دنیا سے عالم آخرت تک اس جہاں سے اس جہاں تک یہ کوئی محدود نہیں ایک جہاں کا دوسرے جہاں سے ایک تعلق جوڑنا اور قائم کرنا ہے اس کے لیے ایک ایسی محنت درکار ہے اور کس قسم کی جدوجہد تیار ہے ذرا سوچو اور جانچو اور پرکھو کہ اس کے لیے ہم نے کیا کر جو دنیا کے کاروبار ہیں ان کے نتائج سامنے دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی سو فیصد منافع کا یقین ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی چاہت کے مطابق نتائج برآمد ہو سکتے ہیں انسان کو راستے پہ علم نہیں کل کیا ہونے والا ہے انسان نہیں جانتا مال بھیج دیا یہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا رستے میں جہاز غرق ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے جو مال بھیجا ہے اس کی کوالٹی معیار کی نہ ہو سودا کینسل ہو جائے طرح طرح کے حموم ہیں افکار ہیں جس کے لیے خالق کے کائنات کی طرف سے سمانت تھے بڑی گارنٹی ہے مگر اللہ رب العزت نے راستے کا سیمپل دے رہا دنیا کی تجارتیں سیمپل پر چلتی ہیں میں بھی تمہیں ایک نمونہ دے رہا ہوں اس نمونے کو میں نے پوری طرح تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے اور اس تجارت کی کامیابی کی بنیاد ہے احساس ہے بس یہ ایک کلیل ہے آخرت کی تجارت کی کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمون ہے خال کے کائنات نے اس انسان کو چنا اپنی وحی کا مرکز بنایا مستقل دلیل بنا دی اب اگر اس تجارت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس نمونے کی اتباع کرو ذرا سا فرق بھی تمہارے اس کاروبار کو ختم کر دے گا کیونکہ دنیا کا کاروبار نہیں جہاں سفارشیں بھی ہوتی ہیں حمایتی بھی ہوتے ہیں جہاں کئی معاملے حکومت سے اوجھل بھی رہ جاتے ہیں کھاتے ظاہر ہوتے ہیں کچھ کھاتے مخفی ہوتے ہیں یہ معاملہ کے کائنات کے سامنے ہے جس سے نہ کوئی چیز مخفی ہے نہ کوئی ہے نہ وہ کسی چیز کو بھولنے والا ہے جس ذات کے ساتھ یہ کاروبار ہے اس ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں حتیٰ ساتھ نہیں ملائے ملائے تو خالی ایک چونچ ملا دی یہ سب بندی کلنا نل سے کل اقدام ابل اقدام بل مناقب ابل مناقب فی آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رسول اللہ کوئی ساتھ اگر ملنے کی کوشش کرے پاؤں ہٹا لیتے صحابی فرماتا ہے کہ تم نے نماز کو برباد کر دی یہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی نے کہ دو نمازیوں کے بیچ میں اگر فاصلہ ہوگا تو اس فاصلے میں شیطان کھڑا ہو جاتا آج صفوں میں شیطان کھڑے یہ نمازیں کہاں قبول ہوں گی یہ نماز جو تعمیر ملت کی اساس ہے ملت کی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی یہ قوموں کے اخلاق کے جنازے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ تعمیر تو مساجد سے ہوتی اور جہاں نماز سمجھتے آؤ ضروریات کو پہچانو کہ یہاں کامیابی کی کلید کیا ہے یہاں کوئی دوسرا تیسرا اختیار نہیں ایک ہی راستہ ہے اس راستے پر چلنا پڑے گا ایک ہی زندگی زندگی ہے اس کو اسی پر صرف کرنا پڑے گا ہمارا کوئی ہندوانہ عقیدہ نہیں کہ انسان کے ساتھ جنم ہوتے ہیں ایک جنم میں یہ بن جاؤ دوسرے میں وہ بن جاؤ تیسرے میں بن جا نہیں ایک ہی جنم محدود سی زندگی ہے ایک ہی تجربہ ہے ایک ہی کوشش ہے اس کو کامیابی سے پورا کرنا اور کامیابی کا ایک ہی نقطہ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو راستہ دیا جو عمل دیا جو آپ کے پیارے فرامین ہیں ان کو سمجھو ان کو پڑھو ان پر عمل کرو افسوس یہ کہ ایسا نہیں رہا لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑا نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو چھوڑ دیا محبت کے دعوے بہت ہیں اور حماس بہت ہے چھوڑا نہیں اس کو محبت کے بے شمار دعوے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ ہے پیرمبر اسلام سے اچھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ کیسی پڑھو گے کیسی امام کو ہنی پڑے یہ تضاد ہے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کا معنی کیا ہوا تجارت کامیاب ہو گئی سودا کامیاب اللہ کی محبت اگر حاصل نہ ہو اور اللہ کی محبت صرف ایک ہی طریقے سے حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کے محبوب کی اتباع ہے محبوب کی اتباع نہیں تو اللہ پیار نہیں کرے گا محبت نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی وہ عدامت ہے اور وہ اللہ کا بغض ہے اللہ رب اس کی سزا دے گا پھر جو چاہے کر دے تو اس آر میں آخرت کی تجارت مطابق اس کی متقادیات اس کے مطابق جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرو کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے دائرے میں ہو اللہ ہم کو شرک سے بچائے بدر سے بچائے خرافات سے بچائے ایسے راستے سے بچائے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ ہے اقول قولی حاضر واستغفر الله لي ولكم واخر الحمد للہ رب العالمين